پہلے وہ پانی تھا پھر کیا بن گیا آدمی بن گیا پانی کو آدمی کون بناتا ہے آیا آدمی آیا تم آدمی بناتے ہو اس کو یا ہم ہیں اس کو آدمی بنانے والے نہ ہم ابقاء ذات پہلے پہلے ذات کا ذکر تھا اب اس رات کو باقی رکھنے کا ذکر ہے ہم نے تمہاری روزی کا انتظام کیا ہے موت مقرر کر دی ہے جب تک موت نہیں آتی تم باقی رہتے ہو ہم ہی نے مقرر کر دیے درمیان تمہارے موت ہمارا مجھے ایک صورت اللہ فرماتے ہم اگر چاہیں تو یہ تمہاری صورتیں ختم کر کے اور والی والی بندروں بنا دیں لیکن ہم نے کرم کیا تمہاری صورتیں اچھی رکھی ہیں اور نہیں ہیں ہم عاجز کیے ہوئے اس بات سے کہ تبدیل کر دیں گے ہم حکم تم جیسے اور پیدا کریں ہم تمہیں بیچ ان صورتوں کے جو نہیں جانتے ہو جو صورتیں کہ تم نہیں جانتے نہیں ہم عجب کیے ہوئے اس بات پر کہ تبدیل کر دیں ہم امثال حکم تم جیسے اور بندے اور پیدا کریں ہم تمہیں بیچ ان صورتوں کے جو نہیں جانتے تم یعنی آدمی سے کوئی جانور یعنی جس طرح منت سوور کل قیرا جاتے والا خنزیر وہ جو نہیں جانتے تم صورتوں سے جس طرح بندر اور خنزیر سمجھا والا قد عالم تم اور حالت اور البتہ تاکہ جانتے ہو تم پیدائش پہلی کو پہلی بار جو ہم نے پیدا کیا تو ہماری قدرت سے ہے کہ ہماری قدرت سے ہے پر کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے ہو تم کہ توحید اور بے ست مان لو کہ توحید اور بے سب کو مان لو سمجھا کہ اثر ہے تم ماتا رو سونا دلیل تو ہے کیا نمبر دو آیا بس خبر دو ہو تم اس بیج کی جو بوتے ہو تم زمین میں وہ تخم وغیرہ جسے تم زمین میں ڈالتے ہو تم تذرا نہ ہو ایجاد چل گائے آیا تم اگاتے ہو اس کو اب مر ہوں یا ہم ہیں اگانے والے لو نشا نمبر دو حفاظت پہلے ایجاد کا ذکر تھا اب حفاظت کا ذکر ہے اگر ہم چاہیں تو البتہ کر دیں گے ہم اس کو سوتا ٹکڑے ٹکڑے وہ ریزا ریزا کر دیں گے بالکل تب کیا فضل تم تفک ہونا تب سارا دن رہو تم بولیاں مارتے رہو تم باتیں کرتے رہو تم لمغرمون بے شک ہمارے بتا <coughs> مغرم کا مرادی مانا کرنا ہے بے شک ہمارے بتا دار رہ گئے مغرمون کا مانا سنو بات بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کسان بیچارہ قرضہ اٹھاتا ہے جتنا آج کل ہے سمجھا کہ بیج قرضے پہ اٹھاتا ہے دوائی قرضے پہ اٹھاتا ہے اور کاشت کرتا ہے اب اگر کھیت صحیح پیدا ہو گیا تو وہ قرضہ بھی اتر گیا اور سارے سال کی روزی بھی آ گئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنا کم مقدار میں نکلتا ہے کہ بندے کی روزی بنتی ہے قرضہ ادا نہیں ہوتا روزی بنتی ہے لیکن قرضہ ادا قرضہ سر پہ چڑھ گیا مغرم بن گیا بندہ اور بعض اوقات بالکل کچھ نہیں نکلتا کہ قرضہ بھی ادا نہیں ہوتا روزی بھی نہیں نکلتی صورتیں ہو گئی اب دیکھو فضل تم تفک کا ہونا پر سارا دن رہتے ہو تم بولیاں مارتے رہتے ہو باتیں کرتے رہتے ہو کہ او بے شک ہم تو البتہ قرض دار رہ گئے ہم تو قرضے کے نیچے آ گئے معمولی گندم ہو جائے سال کے کھانے کے لیے ہے اور قرضہ ہمارا ادا نہیں ہوا وہ ہمارے اوپر قرضہ آ گیا نو نو بلکہ ہم تو سال کی روزی سے بھی محروم ہو گئے موبائل ہے پہلے فرمایا کہ اتنا نکلی جائے کہ قرضہ باقی ہے اور قرضہ ادا نہیں ہوا لیکن سال کی روزی نکل آئی کہا نہ مکمل محروم ہو گئے سال کی روزی نہیں نکلی قرضہ بھی ادا نہ ہوا ہے خیال کرو سارا دن رہتے ہو رہو تم بولیاں مارتے رہو تم کہ بے شک ہم البتہ قرض دار رہ گئے نہ نہ بلکہ ہم تو محروم ہی ہو گئے سارے سال افر کسی تم الما اللہ تشربون دلیل تو ہوئی نمبر تین دلیل تو دوم ہے سوم آیا پر دیکھا تم نے خبر دو پانی کی جو تم پیتے ہو سبحان اللہ انتم انزل تم وہ ایجاد ذات چل ہے ایجاد ذات سمجھا آیا تم اتارتے ہو تم اس کو بادلوں سے یا ہم میں اتارنے والے ایجاد صفت کا بیان ہے چلو پانی تو میں نے اتارا پانی کو میٹھا تم نے بنایا صفت پانی کی مٹھاس والی کس نے دیا اگر چاہیں ہم تو کر دیں ہم اس کو کیا کر دیں گے شکریہ ادا کرتے ہو تم ہے تم نارتی تو تورون دلیل تو ہو نمبر چار آیا بس دیکھا تم نے آگ کو وہ جو تم سلگاتے ہو یہ جو صبح شام گھروں میں آگ جلتی ہے روٹی پکائی جاتی ہے تم انشا ایجاد کس کا ذکر ہے تم نے اگایا تم نے اس کے درختوں کو وہ درخت جن سے آگ نکلتی ہے سمجھا یہ بانس وغیرہ جس طرح ہے اگایا تم نے اس کے درختوں کو یا ہم ہیں اس کو اگانے والے ناشن جالنا اب آپ تمہیں اب آب آ ہے آپ باقی رکھنے کی چیز ہے ہم ہی نے تو بنایا ہے اس آگ کو تذکرتن کے رتن لکھا رتن پہلا فائدہ دینیا ایک فائدہ دینیا ہے نصیحت یاد دلانے والی تذکرتن کے رتن کا مانا کس چیز کو یاد دلانے والی یا تو یاد دلانے والی ہے دو رخ کی آگ اس آگ کو دیکھ کر بندہ دو رخ کی آگ کو یاد کرے اور یاد دلانے والی ہے قدرت کو یعنی اللہ کی قدرت لکڑی کو آگ لگی ہوئی ہے سمجھا سی یاد دلانے والی آتش دوزخ یا قدرت عجیبہ آتش دوزخ یا قدرت عجیبہ سمجھا سی و مطالم یہ دوسرا فائدہ ہے دنیا اور نفع ہے واسطے مسافروں کے اور نفع ہے کا مانا مسافر مسافر وہ لکڑی اپنے ساتھ رکھتے ہیں جہاں وہ منزل کرتے ہیں ان کو کھانا پکانے کی ضرورت ہوتی ہے لکڑی کو لکڑی کے ساتھ رگڑتے ہیں آگ نکل آتی ہے وہ آگ جلا لیتے ہیں آج کل والا تو دور نہیں ہے نا جب کہ ماچس وغیرہ وغیرہ چیزیں نکل پڑی ہیں تو مطالع موقعین اور نفع ہے واسطے مقوین مسافروں کے حدث میں رب کل عظیم دلائل کے بعد دعوی سورت کا بیان ہے پاکیاں بیان کر ہوں سات نام پاک اپنے پروردگار کے العظیم جو عظمتوں والا ہے میرے خیال پہلے مباق ان قسم الما عظیم قرآن کریم حضرت مہربانی کر کے اندر دیکھو کان میری طرف لگاؤ فلاں اقسم قسم بے مواقع یہ قسم ہے چاہے ان قرآن کریم ان جواب قسم ہے کیا سمجھ رہے ہو فلاح قسم وہ قسم ہے اور ان اچھا درمیان میں وہ ان قسم اللہ تعالم عظیم جملہ موتارے گا ہے چاہے اچھا پھر آگے چلو انََََََََََ قسم قسم ان ہے عظیم ان صفت ہے لو تعالم درمیان میں پھر جملہ موتارے گا ہے کچھ سمجھ آیا ہے اب پہلے میں مانا کرتا ہوں پھر سمجھاؤں گا پھر مانا کروں گا فلا اوپن سے مو یہ لا گیدا ہے کیا ہے ہاں، قسم کا اس بات ماں سوا کی نفی پس قسم کھاتا ہوں میں وقت غروب ہونے ستاروں کے وقت پس قسم میں کھاتا ہوں میں بے مواقع مانا وقت وقوع وقت اور وقت رکو میں گرنے کا وقت غروب ہونے کا وقت اور سمجھو سمجھو مواقع کا من وقت رکو ہے نجوم اوقات غروب ہونے ستاروں کے وہ ان اور بے شک یہ البتہ قسم ہے عظیم بہت بڑی لو تالمونا اگر غور کرو تم تو اگر غور کرو تم تو یہ قسمت قسم بہت بڑی ہے اور بے شک یہ البتہ قسم ہے عظیم ان بہت بڑی اگر جانو تم اگر غور کرو تم انہول قرآن کریم بے شک یہ البتہ قرآن کریم ہے بے شک یہ میری طرف دیکھو اس کے سلاخ مجھے مباق کے دو مطلب ہیں کتنی مطلب ہے تھکے ہوئے ہو یا نہیں ہو میں بیان کروں گا سمجھ لو گا پہلا مطلب اگلے دن بند میں ہوا میں سمجھایا اللہ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت ستارے غروب ہو رہے ہوتے ہیں رات کو طلوع کرتے ہیں نا جی اور پچھلی رات غروب ہوتے ہیں جس طرح ستارہ غروب ہوتا ہے اور نیچے گرتا ہے اسی طرح فرشتہ بھی آسمان سے نیچے گرتا ہے میرے پیغمبر کے اوپر سمجھ رہے ہو جس طرح ستارہ آسمان سے نیچے گرتا ہے غروب ہوتا ہے ہونے کے لیے اسی طرح میرا فرشتہ جبریل بھی آسمان سے نیچے گرتا ہے میرے پیغمبر پر ان قرآن کریم یہ قرآن پیغمبر کے پاس فرشتہ لے آیا ہے ایک مطلب یہ ہے دوسرا مطلب سنو بات سلاح قسم بے مبات مجھے ستاروں کے غروب ہونے کے اوقات کی قسم ستاروں کے غروب ہونے کے اوقات کی قسم اور ستاروں کے غروب ہونے کے اوقات کون سی ہیں پچھلی رات پچھلی رات ہوتی ہے نا رات کا تیسرا حصہ ہوتا ہے نا وہ شہر کا وقت ہوتا ہے کون سا وقت ہوتا ہے شہر کا وقت ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمات کے نزول کا خاص وقت ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے نزول کا خاص وقت ہوتا ہے نا حدیث میں آیا ہے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے کوئی روگی مانگنے والا ہے کوئی مراد پوری کرانے والا وہ ہے نہیں ہے پچھلی رات جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے نزول کا کیا ہے خاص وقت ہے یعنی کیا مطلب ہے اللہ فرماتے لوگوں جس طرح سور ستاروں کے غروب ہونے کے وقت میری رحمت کے نزول کا خاص وقت ہے میں نے رحمت فرمائی ہے اور قرآن نازل فرمایا ہے مجھے ستاروں کے غروب ہونے کے اوقات کی قسم ستاروں کے غروب ہونے کے اوقات کی قسم کیا مطلب جس طرح اس وقت میری رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے میں نے رحمت کا تقاضا تھا میری کا کہ میں نے رحمت فرمائی اور قرآن نازل کیا ہے بات اب ملا کر مانا کرو فلاق و قسم و بے مواقع قسم اٹھاتا ہوں میں قسم کھاتا ہوں میں اوقات غروب ہونے ستاروں کی ان قرآن کریم نہ جواب قسم کو ملا رہا ہوں بے شک یہ البتہ قرآن ہے کریم ان بڑا محزت مکرم قرآن ہے سمجھ رہے ہو مجھے ستاروں کے عروب ہونے کے اوقات کی قسم جس طرح اس وقت میری رحمتیں نادل ہوتی ہیں یہ میری رحمت کا تقاضا ہوا ہے اور میں نے رحمت نادل کیا قرآن نادل کیا ہے کریم ان کا معنی فضیلت اب اولا لکھا ہے قرآن کی فضیلت ہے مکرم ہے فی کتاب مکنون دوسری صفت قرآن کی وہ قرآن بیچ کتاب کی ہے وہ کتاب جو چھپا چھپی ہوئی ہے حضرت فی کتاب مقنون سے مراد لوہے محفوظ ہے کیا مراد ہے اور مقنون اس کو کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ وہ چھپی ہوئی ہے کسی کی وہاں دست رس نہیں ہے کسی کی وہاں حاشیہ عبارت ہوگی بجا بین ستور ان لا اطلاع علحم الحل محفوظ انلل اولا کریمن کری چل محاور دو لکھا ہے انل اولیٰ لا اطلاع علیہم علحم الحل محفوظ اولیاء کرام کو لوہ محفوظ پر کوئی اطلاع نہیں ہے وہ سمجھ رہے ہو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ ایک عورت آئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہنے لگی مجھے بیٹا دلوا دے اللہ سے آپ نے جوں تو دیکھا تو فرمایا لو محفوظ میں تیرا بیٹا نہیں رکھا کوئی دھن کی جوں جو دیکھا تو لو محفوظ کو دیکھ لیا فرمایا لو محفوظ میں تیرا بیٹا نہیں لکھا ہوا اس نے کہا اگر لو محفوظ میں ہوتا تو میں تیرے پاس آتی تیرے پاس تو اس لیے آئی ہوں کہ لو محفوظ میں نہیں ہے لیکن تو دلوا دے حضرت حسین حسن رضی نے یہیں پہ بیٹھ کر لکھ دیا کہ لڑکا ہو گئے اس کو سمجھا نا بھائی اللہ فرماتے ہیں فی کتابن فی کتابن وہ کتاب چھپی ہوئی ہے اللہ فرماتے ان اطلاع علیہم علی اللہ محفوظ اولیاء اللہ کو محفوظ پر کوئی اطلاع نہیں ہے لا یا الا بحرور وقف کتاب یا قرآن وقف کتاب یا تو یہ کتاب مقنون کی صفت ہے پھر مانا کیا ہوگا نہیں ہاتھ لگاتے اس کتاب کو مگر پاک کیے ہوئے یعنی ملیکا مگر پاک کیے ہوئے یعنی ملیکا اور اگر اس کو صفت بناؤ قرآن پاک کی تو اس کی مانا چاہو گا نہیں ہاتھ لگاتے اس قرآن پاک کو مگر پاک لوگ کیونکہ قرآن کو بغیر بدو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے نا جی سمجھا طاہر ہو کر پاک ہو کر بندہ ہاتھ لگا سکتا ہے نہیں ہاتھ لگا سکتا اس قرآن پاک کو مگر پاک لوگ یعنی نہ لگاوے ہے نفی مانا نہیں والا ہے ہے نفی لگن مانا نہیں والا ہے نہیں ہاتھ لگاتے اس کو مگر متحر یعنی نہ لگانے منع کیا جا رہا ہے کہ پاپ ہوگے بندہ تو ہاتھ لگاوے اور پلید ہوگے تو ہاتھ وہ سن رہے ہو والد صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ مولوی کو میرا شاگرد ملا تو اس نے کہا کہ تیرا استاد تو ہر جگہ مشرقون مبحدون مشرقون مبحدون نکالتا ہے وہ تو اللہ متا کا مانا مبحدون کرتا ہوگا سمجھا سے مسکری کر رہا تھا تو والد صاحب رحم اللہ فرماتے اس نے کہا جی کہ ہاں میرا استاد یہی مانا کرتا ہے مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ متحرون کا مانا اے اے آنشیر کے ہے اے تو سمجھ ہو قرآن کے قریب وہ جاتا ہے جس کے دل کے اندر شرک و کفر ہاں جس کے دل کے اندر شرک و کفر کی نجاست بھری ہے وہ قرآن کے قریب کبھی نہیں جائے گا لا یمس ہوں ال نہیں ہاتھ لگاتے اس قرآن کو مگر پاک لوگ پاک کیے ہوئے جو کفر و شرک کی نجاست سے پاک کیے ہوئے ہیں سمجھ رہے ہو تنزیل من رب العالمین یہ تیسری صفت ہے قرآن کی اور یہ کیفیت نزول کا بیان ہے اور اس سے ثابت ہوا اس سے ہاں جب یہ قرآن لوہے محفوظ کے اندر ہے وہاں بلائے کے علاوہ کسی کی دسترس نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے کس کی طرف سے رب العالمین کی طرف سے بیان منزل ہے اف بحاد الحدیث آیا پس سات اس کلام پاک کے آیا پس سات اس بعد اس کے منزل من اللہ ہونے کے بعد اس منزل من اللہ ہونے کے بعد اس کے کہ یہ منزل من اللہ ہے پھر بھی آیا پساد اس کلام میں پاک کے تم مدہنون سستی کرنے والے ہو تم کیا کرنے والے ہو مدہنون سستی کرنے والے ہو کیا مانا اس کے حقوق واجبہ سے تو بولو گے تو سبق آگے چلے گا اس کے حقوق اس کے حقوق سے تم سستی کرنے والے ہو تم اس کے اندر جو مسائل ہیں عقیدہ اس کو نہیں مانتے ہو بتا جالونا مداحنت نا بڑھ کر جلکہ ہے مداحنت سے بڑھ کر سستی سے بڑھ کر یہ کرتے ہو تم حصہ اپنا رزق کا مانا حصہ کرتے ہو تم حصہ اپنا یہ کہ بے شک تم جٹھلاتے ہو بس تم نے اپنا حصہ یہی بنا لیا کہ تم نے اس کو جٹلانا ہے تمہارے ذمے اس کو جٹلانا ہے ماننا بالکل نہیں ہے جی، میری طرف دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیسے ہو کہ مریں گے اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے اللہ کے دربار میں پیش ہونا اگر ایسے ہے تو پھر جب تمہارا رشتہ دار مر رہا ہوتا ہے تم بیٹھے ہوتے دیکھ رہے ہوتے لیکن کر کچھ نہیں سکتے ہو اس وقت تم اس کی روح کو واپس کیوں نہیں کر دیتے اس کی روح کو واپس کر دو اس کو مرنے نہ دو سرے سے فلولا ایزا بلاوت الکوما خیال کرو مانے کا خیال کرو جلدی میں رہ نہ جائے فلولا ایزا بلاوت الحلقوما بس کیوں نہ جب کہ پہنچ جائے وہ روح حلقوم کو پہنچ جائے وہ روح سمجھا گلے تک پہنچ جائے لکھا ہے مرتے وقت مرتے وقت اور تم اس وقت تندرونا بیٹھے حسرت کی نگاہ سے تکا کرتے ہو حسرت آلود نگاہ سے تکا کرتے دیکھ رہے ہوتے ہو جی ہونا اکرم و اور ہم اس وقت زیادہ قریب ہوتے ہیں طرف اس مرنے والے کے من کم تم سے ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں بلا قلعہ تم سے رون لیکن تم دیکھتے نہیں ہو اقرب و من کم ہے نا اقرب و من کم جہاں لکھا ہے بیت بار کچھ علماء کہتے ہیں کہ قرب علمی مراد ہے کون سا قرب مراد ہے علم والا کہ ہم علم کے لحاظ سے قریب ہوتے ہیں کہ ہم جان رہے ہیں لیکن یہ بات بالکل درست نہیں ہے پیچھے بھی سمجھا آیا ہوں یہ قرب کون سا ہے ذاتی ہے قرب کون سا ہے دلیل دلیل آگے کھڑی ہے ولا قلعہ تم سرونا لیکن تم دیکھتے نہیں ہو اگر قرب علمی ہو تو ولا قلعہ تم سرون کا کیا مطلب ہے کہ ہم قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں ہو دیکھنا یا نہ دیکھنا یہ تو ذات کے متعلق ہے علم کے متعلق تو نہیں ہے نا جی؟ خیال کرو قرب ذاتی مراد ہے اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں طرف میت کے تم سے لیکن تم دیکھ نہیں سکتے ہو فلولا ان کو تم غیر مدینینا خیال کرو یہ لولا پہلے لولا کا یاد آ او پہلے دن دوسرے دن اختلاحات کے اندر یاد آنے بو سمجھا سمجھایا ہوں میں سمجھا یہاں وہی بات آ رہی ہے اصل میں عبارت کیا تھی اصل عبارت فلولا اذا اذا بلغت الحلقوم ان كنتم غير مدينين فلولا ترجعونها اذا بلغت الحلقوم ان كنتم یہ پہلے لولا کا پھر اعادہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ لولا دور چلا گیا تھا اس کے اور متعلقات آ گئے تھے اس لیے اس کو دوبارہ یاد کیا گیا ہے بس کیوں نہیں اگر ہو تم نہ ہو اگر ہو تم نہیں ہو تم جگہ دیے ہوئے جیسا کہ تمہارا ظام ہے جیسا کہ نہیں اور جزا دیے ہوئے تو مانا دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا دوبارہ زندہ نہیں ہونا اور جزا سزا بھی نہیں ہوگی بس کیوں نہ اگر ہو تم نہیں جزا دیے ہوئے جس طرح تمہارا کام ہے تو ترجنا واپس کر لو تم اس روح کو بدن کی طرف واپس کر لو تم اس روح کو بدن کی طرف لکھائے تردون روح جاسا دے بات بلو رد کر لو تم واپس کر لو روح کو طرف جسم کے بعد پہنچ جانے حلقوم کے جلال ہو کیا کرو واپس کر لو تم اس کو اگر ہو تم سچے کس بات میں باس باسو حساب میں نفی ان شاء اللہ تعالیٰ آگے آئے گا میں عرض کروں گا ان کا ان میتون پر کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت کی روح بدن سے خارج نہیں ہوئی حضرت کی روح بدن سے خارج بلکہ جہاں دل کے اندر آ کر بجھ گئی ہے جس طرح چراغ کے اوپر ڈھکنا دے دو بجھ جاتا ہے جہاں آ کر بجھ گئی ہے روح نکلی نہیں ہے بات سمجھ رہے ہو اب یہاں کیا دیکھ رہے ہو کچھ دیکھ رہے ہو فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حین اذن فلولا ان کنتم غیر کیا چلا گئے مرنے والا جب مرتا ہے تو روح نکلتی ہے یا روح اندر رہتی ہے روح نکلتی ہے فرمایا اگر تمہیں طاقت ہے تو روح نکل رہی ہے اس کو واپس کر لو بدن کے اندر بدن کے اندر کیا کرو اس آیت سے معلوم ہوا کہ مرنے والے کی روح نکلتی ہے اندر بند نہیں ہوتی کچھ سمجھ آیا ہے میں کوبرا آگے سمجھاتا ہوں کہ ابھی میرے بات کا سوکھ رہا ہے اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ مرنے والے کی روح نکلتی ہے اور اندر بند نہیں ہوتی کیوں اللہ نے فلولا کل تم غیر مدینی نے ترجمہ ہاتھ گھمایا ہے لولا اذا بلغت روح یہاں پہنچ جاتی ہے تو روح اگر نکلتی نہیں تو یہاں کیوں پہنچتی ہے کچھ سمجھ آیا ہے پھر وہ سوال کریں گے کہ یہ بابا نبی علیہ السلام کے متعلق نہیں ہے یہ دوسروں کے متعلق ہے اللہ نے فرمائر اما انکان من المقربین اما انکان اما انکان تو تو سن رہے ہو اما انکان من المقربین اما انکان اب یہ ان تینوں جماعتوں کا ذکر آئے گا سابقون اصحاب المنا اصحاب المشانہ تینوں کا ذکر آئے گا اور وہاں پر ایسے میں نے لفظ لکھوایا تھا بیان القرآن اللہ اکبر والد صاحب نے لکھوایا لفظ بیان القرآن کا امبیجا اولیا صدیقین کامل متقین یہ لفظ خالی تھا اب دیکھو اما پر اگر ہے وہ وہ کون ایل محتور ایل مختر جو محتضر ہے جس کو موت حاضر ہو گئی ہے روح نکل رہی ہے اس کی اگر ہے وہ مل مقرر سے روسن و ریحان روح خبر ہے مقتدار خبر مقدر ہے فالا ہو بس واسطے اس کے راحت ہی راحت ہے وہ اور خوشبوئیں ہیں اس کے لیے راہتے ہیں اور اللہ میں جنت و نعیم اور باغات ہوں گے نیم تم کے اور باغات ہوں گے کے وہ اما انسان پہلی جماعت کا صفات کا بیان ہے اور اگر اگر ہوگا وہ کون محتبر نہیں لکھا ہو تمہارے بہت ذرا ضمن فصیر اگر ہوگا وہ اصحاب الجمین دائیں ہاتھ والوں سے سلام اللہ کا بس امن امان ہے سلام ان کا مانا امن امان ہے تیرے لیے ہر خطرہ و آفت سے امن امان ہے تیرے لیے ہر خطرہ و آفت سے اس لیے کہ تو اصحاب الجمین سے ہے تو اصحاب الجمین سے ہے اس لیے تیرے لیے کیا ہے امن امان ہے انتر کا میں اصحاب الجمین تو ہوگا جاری تو الجمین سے ہے حضرت سلام ان پر ایک سوال سمجھ سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الجمین جو ہیں جن کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا وہ ان کے لیے ہر خطرہ اور آفت سے امن امان ہے حالانکہ دائیں ہاتھ والے کچھ لوگ جہنم میں کچھ روز کے لیے جائیں گے نہیں جائیں گے اور گناہ گار جو بڑے گناگار ہوں گے جہنم میں پاک ہونے کے لیے جائیں گے پھر آ جائیں گے تو وہ تو سلام نہ ہوا سلام نہ ہوا نا جی جہنم میں چلے گئے نا جواب جواب یہ کہ اصحاب الجمین جن کے گناہ نہیں ہوں گے وہ تو پہلے پہلے ان کے لیے سلام ہے اور وہ جنت میں چلے جائیں گے اور جن کے لیے گناہ ہے اور وہ جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جا کر پاک صاف ہو کر پھر جب نکلیں گے تو سلام اللہ کا من اصحاب ایسا ہے نہیں ہے پاک ہو کر جب نکلیں گے پھر تو کبھی نہیں جائیں گے نا وہاں پھر تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اس لیے سلام ان پر عبارت حاشیے پر بین سدور دیکھو ابتدا ان کا ہے اوپر اوپر اوپر اوپر حاشیہ اوپر ہر خطرہ و آفت سے ابتدا ان اگر فضل و توبہ سے مغفرت ہو گئی توبہ کر کے آیا ہے اللہ کا فضل ہو گیا انتہا ان اگر بعد سزا مغفرت ہو اگر وہ سزا کے بعد مغفرت ہو تو وہ بھی تو سلامتی ہو گئی نا پھر تو نہیں جانا جہنم کے اندر بس سلام ہے تیرے لیے امن امان ہے ہر خطرہ و آفت سے کہ تو اصاب الجمین سے اما انکانہ حضرت تیسری دوسری جماعت جو تھی نا اصحاب المشماب اس کا بیان ہے اور پر اگر ہے وہ کون سمجھا من المقدین والوں سے اوالینا جو گمراہوں نو ہیں نوزول سے پہلے خبر مقدر مقدم ہے سمجھا اے فالا ہوں نوزول بس واسطے اس کی مہمانی ہوگی گرم پانی کی اور داخل ہونا ہوگا جہنم کا میری طرف دیکھو اللہ نے اب تینوں جماعتوں کو الگ الگ کر دیا نہیں کر دیا پہلے ایک حکم لگایا کہ موت کس کے ساتھ آتی ہے خروج روح کے ساتھ کس کے ساتھ آتی ہے روح نکلتی ہے پھر فرمایا کس کی روح نکلتی ہے فرمایا مقررہ بین کی اصحاب الجمین کی اور اصحاب الشمال کی کیا سمجھ رہے ہو تینوں کے بارے میں اللہ نے وضاحت کر دی نہیں کر دی ہے ہاں خیال کرو ذرا آگے بھی بات آئے گی انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ بے شک یہ جو کچھ مذکور ہوا بے شک یہ جو کچھ مذکور ہوا اللہ ہوا حق القین البتہ لائق ہے یقین کے البتہ حق من لائق ہے البتہ لائق ہے یقین کے فسبح باسم ربک العظیم دوبارہ سورت کا دعویٰ بیان ہو رہا ہے پس پاکیاں بیان کرتا رہے تو نام پاک اپنے پروردگار کا جو بڑی عظمتوں والا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ مذمت اجمالی جمالی دوم یار یعنی یہ بند کر دو کیا کر رہے غبار آ رہا ہے جھاڑو کر رہا ہے دکان باہر سے کوئی بندہ ہے <coughs> کہ جنات کے جنت میں جانے کے باقی علماء سارے قائد ہیں ان کی دلیل یہی ہے لمیت میں سن قبل ہم بلا جان کہ ان حوروں کو جنات نے بھی استعمال نہیں کیا ہوگا انسانوں نے بھی استعمال نہیں کیا ہوگا آج انسان بھی داخل ہوں گے استعمال کریں گے اور جنات بھی داخل ہوں گے اور استعمال کریں گے یہ مراد ہے سب اچھا سی کرو مانا ما اصاب المشما کیا ہے اصاب المشما بساب سابق اور سابق تو سابق ہیں مانا کیا ہے سابق تو سابق ہوئے نا سمجھا تھی آگے نکل جانے والے وہ تو اصحاب کون وہ تو آگے نکل جانے والے ہوئے نا سمجھا تھی اصحاب کون پہلے سے کیا مراد ہے اصحاب کون سے مراد امبے یا اولے یا قین کامل ہوا ہے بیان القرآن کا حوالہ ہے بیان القرآن کا ہاں بیان یہ آمدن لکھوایا گیا اس کا نام سمجھا تھی خیال کرو آگے آئے گا ان شاء اللہ میں حوالہ دوں گا امبے یا صدیقین کامل متقین قرآن بس خادا کیا ہے چلو لکھا ہے شہدا بھی لکھا ہے تمہارے پاس بس بس خادا اور سادے کون آگے نکل جانے والے اساد کونا تو آگے نکل جانے والے ہیں فضیلت اجمالی قسمیں یہ ان کی اجمالی فضیلت ہے الا ایکل مقرب ہونا یہ لوگ تو خاص مقرب ہیں یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی خاص مقرب ہے فی جنات النعیم اللہ ہمیں بھی ان میں شمار فرما دے فی جنات النعیم سباب تنعم نمبر اول مسکن ہے بیچ باغات نعمتوں کے ہوں گے نہیں بدگا کمال سبب کمال سبب کہ وہ کامل ہوگا سلت من الاولین امبو ہی ہوگی پہلو سے اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں سے میں دیکھو میں سمجھا دوں بات کیا مطلب ہے سلت المن من الاخرین اس کے دو مطلب ہیں کتنی مطلب ہیں دو ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس امت کے اوائل میں اس امت کے سابقین بہت تھے اس امت کے اواخر میں سابقین کم ہوں گے اس امت کے اوائل میں سابقین بہت ہوں گے کیونکہ نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ صابقین ہیں تابعین سارے تبا تابعین بھی چاہیں اور اس زمانے میں جو صحابہ کرام میں شہید ہوئے تابعین میں شہید ہوئے سمجھا رسیح وغیرہ وغیرہ تو اس امت کے اوائل کے اندر سابقین بہت ہیں اور اس امت کے آخری لوگوں کے اندر سابقین بہت خلاصہ یہ کہ اولین آخری دن سے مراد امت محمدیہ ہے کیا مراد ہے اللہ صاحب حسلات وسلام دوسرا قول سابق اولین سے مراد پہلی امتیں ہیں کیا مراد ہیں اور آخرین سے مراد امت محمدیہ ہے پہلی امتوں کے اندر سابقین اس لیے بہت ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کم و بیش تو صرف پیغمبر گزرے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار فقط کیا گزرے ہیں پھر ہر پیغمبر کے صحابی شمار کرو تو سن رہے ہو پھر تابی تبا تابی شمار کرو اور ہمارے پاس تو صرف ایک پیغمبر آئے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وجہ سے چونکہ ان کے اندر پیغمبر بہت گزرے پھر ہر پیغمبر کے صحابی بہت گزرے تو اس لیے پہلی امتوں میں سابقین زیادہ ہیں ہماری امت میں سابقین کم ہے یہ دوسرا مطلب ہے اب کرو مانا من الاولین اب وہی ہے پہلو سے اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں سے آدھا سور نمبر دو میں اگر کمال نمبر دو میں اوپر پور تکلف تختوں کے اوپر تکلف تختوں کے کمال نمبر اول چل گئے کمال نمبر اول زر بافتہ کیا مانا ہے کا مانا سونے کے تاروں کے ساتھ بنے ہوئے کچھ نہیں سمجھتے کا مانا نہیں آتا دھر کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہو اور کا مانا نہیں آتا گر ہاں؟ بادشاہ کا مانا سونے کے تاروں کے ساتھ وہ بنے ہوئے ہوں گے یہ تمہیں جو چار پائی ملی ہے مدرسہ کی طرف سے یہ تو بان ہے اور وہ بھی پرانا سمجھا اور جنت میں جو تمہیں ملے گا وہ سونے کے تاروں کے ساتھ بنے ہوئے ہوں گے موز ہوتے در واسطہ ہوں گے متقینا کمال نمبر دو سارا کرنے والے ہوں گے اوپر ان کے کمال نمبر قابل متقاد آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے پر رہے ہوں پیچھے کہ آمنے سامنے جب بیٹھیں گے تو آمنے سامنے بیٹھیں گے من سباب تنا نمبر تین مشروبات اور یقوف والے ہیں پر کمال بھی لکھا ہوگا عمل آئیں جائیں گے ان پر ولدان ان بچے محلا دونا ہمیشہ چھوڑے ہوئے ہمیشہ کمال ولدان لکھا ہوا ہے ہمیشہ رکھے ہوئے بچپن کی حالت میں ہمیشہ رکھے ہوئے اسی بچپن اور لڑکپن کی حالت میں ہمیشہ ہوں گے بے اخواب ہوں آباری بے اخواب نمبر دو سات گلاسوں کے اباری کا اور جگ اکباب مانا گلاس اباریک مانا جگ کا گلاس اور جگ کے بقاسمین اور پیالہ شراب خالص کا اور پیالہ شراب خالص کا لا جون انہا فضیلت معین چل کا ہے فضیلت نہیں سر درد ڈالے جائیں گے وہ اس پیالے سے بلا جنگے سونا اور نہ بے ہوش ہوں گے اور نہ نہ سر درد ڈالے جائیں گے اس پیالے سے اور نہ بے ہوش ہوں گے وفاقیتی مما یا تخیر ہونا نمبر چار معقولات چلتا ہے اور میوے ہوں گے مما کمال ہے ان چیزوں سے جو وہ پسند کریں گے جو وہ پسند کریں گے ولاح میں اور گوشت ہوگا لیکن گوشت اونٹ کا پرانا گوشت ہوگا سمجھا پہرن پرندوں کا کمال نمبر پرندوں کا گوشت ہوگا یش کا ہونا کمال نمبر دو وہ بھی ان چیزوں سے جو وہ خواہش کریں گے جو ان کی خواہش ہوگی بحور عین سبب تناؤ نمبر پانچ اور کمال نمبر اول ہے لہم لکھا لہم بلحم شور اور واسطے ان کے ہورے ہوں گی گورے رنگ والیاں کمال نمبر دو موٹی آنکھوں والیاں حضرت جنت دنیا کے اندر جو انسان کے پاس بیوی ہوتی ہے اگر یہ مو میرا ہے تو یہ بھی جنت میں جائے گی یہ ان سے زیادہ خوبصورت ہوگی جنت ہاں، کیونکہ انہوں نے ساری دن کی نیک عمل کی ہے نا یہ فضیلت ہوگی نا نیک عمل کی وجہ سے ان کا درجہ زیادہ ہوگا ہاں اور ہو رہے ہوں گی گورے رنگ والی انہوں نے موتی آنکھوں دیا کام سال مکھنون مسل موتیوں کے کیا حسن حسن و جمال میں المقنون جو چھپے ہوئے ہیں سمجھا موتی کو جس طرح چھپا کر رکھا جاتا ہے المقنون کے نیچے عشو مات میں عصمت میں عصمت میں وہ موتی چھپے ہوئے کی طرح ہوں گے جس طرح چھپے ہوئے موتی کو کوئی نہیں دیکھتا ان کو بھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا جزا ام بیما کانو یا ملون یہ سباب جنت کا بیان ہے دہلی کا بدلا ان اعمال کا جو رہے یہ کرتے رہے لاجس معاونہ نمبر چھ ہے سبب صنع دفاع مقدر عیش دفاع مقدر کا معنی وہ چیز جو عائش کو خراب کر دے وے تقدر پیدا کر دے وے میل پیدا کر دے وے سمجھا سی نہیں سنیں گے وہ بھی جو لغون کوئی غلط بات بلا تاسیمن اور نہ کوئی گناہ کی بات کوئی غلط بات اور نہ کوئی گناہ کی بات اللہ قیلا مگر ایک ہی بولنا سلامن سلامن سلامن سلامن بس السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہوگا اور کوئی غلط بات کوئی لغو بات یہ بالکل نہیں ہوگی وہاں اصحاب الجمین ما اصحاب الجمین اب یہ جواب تھی اولیا درجے کے ایمان والے بڑے مومن سمجھے صادقین امبیا صدیقین شہدا اب وہ الجمین کے اندر حضرت یہ دوسری جماعت آ رہی ہے جس کا ذکر پہلے تھا اصحاب الجمین اصحاب المحمنت ماں اصحاب المحمنت اچھا دوسری بات یہ سمجھ لو کہ سابقین بمنزل شہریوں کے تھے ان کی نعمتیں شہریوں والی تھیں یہ بیچارے جو ہے دیہاتیوں کے اس لیے ان کی نعمتیں وہی ہیں وہ اصاب الجمین ہے یہ بمنزل دیہاتیوں کے ہیں اور دائیں ہاتھ والے چاہے دائیں ہاتھ والے فی دی سباب اول معقول سباب اول سباب تناؤ اول ہے نا پھر ہاں خیال کرو ذرا معقول لکھ لو لکھ لو معقول معقول کھانے سے عقل سے اچھا اب بیچ بیروں کے بیریاں ہوں گی مخرو کمال جو بے خار بیریاں ہوں گی بے خار جن میں کانٹے نہیں ہوں گے بیر لگے ہوں گے لیکن کانٹے نہیں ہوں گے ان کے اندر اور کیلے ہوں گے تاب بتا کمال نمبر ون تاب بتا منظور اور سایہ ہوگا دراز کیا ہوا اور سایہ ہوگا میری طرف دیکھو پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ ذلن سے کیا مراد ہے کچھ سمجھ رہے ہو ذلن سے کیا مراد ہے ایک قول یہ ہے کہ ذلن سے مراد میں طرف دیکھو صبح نماز پڑھ کر جب ہم نکلتے ہیں نا سورج کے شروع ہونے سے پہلے اور صبح کی نماز کے بعد خوب روشنی ہوتی ہے نہیں ہوتی سورج والی دھوپ بھی نہیں ہوتی دھوپ والا ایزا نہیں ہوتا اور روشنی بھی خوب ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ویل اس وقت کو کیا کہتے ہیں پر جنت میں ہر وقت اسی طرح ہو سمجھا نا جی؟ یہ بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے بڑی اچھی وقت ہوتا ہے یہ کہ روشنی بھی خوب ہوتی ہے اور ساتھ یہ اچھا سے روشنی بھی خوب ہوتی ہے اور ساتھ یہ کہ ٹھنڈک بھی ہوتی ہے دھوپ وغیرہ کی تکلیف بھی نہیں ہوتی کیا غلط غلط تمیز سے بھی غلط سنو بات دوسرا مطلب دوسرا مطلب یہ ہے کہ ولن کا معنی سایا ہے خود سایا جس طرح ہوتا ہے بات سمجھ لیجیے کیا ہوگا سایا ہوگا جس طرح اب یہ سایا ہے جس طرح یہ مکان کا جس طرح ہے کتنے مطلب ہو گئے پہلا مطلب کیا ہے کہ سائے سے مراد وہ صبح والا وقت ہے اس وقت کی طرح ہوگا دوسرا مطلب یہ کہ نہ بلکہ سایہ مراد ہے خود اب دوسری بات کہ یہ سایہ کس چیز کا ہوگا سایہ کس چیز کا ہوگا ایک قول یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے کہ پانچ سو سال تک تیز سوار چلتا رہے گا کہ تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا اس درخت کی ٹہنیاں اور اس درخت کا سایہ ختم تو یہ سایہ اسی درخت کا ہوگا قرآن پاک میں آراف میں آئے گا پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ تو بال لہم و حسن تو سے مراد بعض لوگوں نے وہ درخت لیا ہے جو جنت کے اندر ہوگا یسیر الراقب ہوتا تھا بلحاف ہم سامیات آنند ہم سامیات آنند پانچ سو سال چلتا رہے گا سایہ ختم نہیں ہوگا یہ اس درخت کا سایہ ہوگا سمجھا سی دوسرا قول یہ ہے کہ نہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ کیلے ہوں گے بیر ہوں گے ان درختوں کا سایہ ہوگا سمجھ رہے ان درختوں کا کیا ہوگا یہ جو درخت ہوں گے پھلدار بار بار آ رہا ہے نا فاقی کے فاقی فاخل میوے ہوں گے تو آخر میوے درختوں کو لگیں گے جنل جنت نے پرانی ابھی سورہ الرحمان کے اندر سمجھا اور اس سے پہلے بھی پا رہے ہیں منہا کاکلون پیچھے پڑتے آئے ہیں تو پھل جو ہوں گے تو آخر پھل درختوں کو لگیں گے نا تو وہ پھلدار درخت جو ہیں ان کا سایہ ہوگا کتنی کال ہو گئے دو یہ بات بھی ختم ہو اب تیسری بات سوال یہ ہے کہ سایہ تو ہوتا ہے سورج سے کس سے سورج شروع ہو گئے اور سایہ ہوگئے سمجھا نا سی تو وہاں تو سورج نہیں ہوگا جنت کے اندر پھر سایہ کس چیز کا ہوگا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ سایہ سورج کا ہو رات کو جب تم بتی جلاتے ہو تو روشنی ہوتی ہے نہیں ہوتی پھر اس کا سایہ پڑتا ہے نہیں پڑتا یہ سورج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے تحت جنت کے اندر نور اور روشنائی پیدا فرمائیں گے جس کی وجہ سے جنتی جو ہے وہ چلتے پھرتے رہیں گے اس نور کا سایہ ہو بس اور کیا بات سمجھ ہے ضروری تو نہیں کہ سورج کا سایہ ہوئے اور چیزوں کا بھی تو سایہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک وغیرہ روشنی بنا دیں گے ان کے لیے اگر روشنی کی تو ان کو ضرورت ہوگی نا تو وہ کسی نہ کسی چیز کی تو روشنی ہوگی تو اس کی طرف سے بس سایہ بھی پڑے گا درختوں کا بات سمجھے کتنی باتیں میں نے بتائی ہیں تین پہلی بات تو دلگن سے کیا مراد ہے دوسری بات کہ سایہ کس چیز کا ہوگا تیسری بات کہ سایہ کس طرح ہوگا جبکہ سورج نہیں ہوگا چوتھی بات چوتھی بات یہ کہ سائے کی ضرورت تو اس وقت ہوتی ہے جب گرمی ہو حالانکہ جنتیوں کو تو گرمی نہیں لگے گی سایہ کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے سائے کی جب انسان کو کیا لگے تو جنتیوں کے لیے گرمی ہوگی کیا تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی پھر کا سے اللہ نے سایہ پیدا کر دیا اس کا کیا فائدہ جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحت کے تمام سامان پیدا فرمائے ہیں راحت کے اور راحت کے سامانوں میں سے ایک سامان سایہ بھی ہے سایا بھی ایک راحت کا کیا ہے ذریعہ ہے راحت کا سامان ہے اس لیے اللہ نے پیدا کر دیا ہے اب جنتیوں کو ضرورت ہوگے یا نہ ہو اب کرو مانا ذل ہے اور سایہ دراز کیا ہوا دراز سے مراد کیا ہے لمبا سایہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا سمجھا بما مسکوب اور پانی یہ سے تناؤ نمبر تین ہے مشروم کا ذکر ہے اور پانی مسکوبن کمال جاری کیا ہوا کا کمانا کمال ہے جاری کیا ہوا پانی جاری کیا ہوا ہے کثیرت کیا لکھا ہے تتیما سبب اول جی، تتیما پہلا سبب تھا نا کھانے کا ذکر ابھی آئے صدر مخدود جو اس کا تسیمہ ہے اور میوے ہوں گے کثیرتن بہت سارے کمال نمبر ون نا کثیرت الانواع اقسام اس کے بہت ہوں گے لا مقصوط کمال نمبر دو نہ ہوں گے ختم کیے ہوئے نمبر تین اور نہ روکے ہوئے نہ میوے ختم ہوں گے نہ کوئی منع کرے گا غفوروشن مرفوا غف روشن نمبر مطلب چار میری طرف دیکھو فوروشی مرسوا کے دو مطلب ہیں کتنی مطلب ہے ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کا مانا بستر کیا مانا ہے بسترے پھر مرفوع کا مانا چاہو گا اونچے کیے ہوئے اونچے اونچے بسترے لگے ہوئے ہوں گے مسندیں لگی ہوئی ہوں گی تو سمجھ آیا جی فوروں سے مرفوع اور بستر اونچے کیے ہوئے بات سمجھ لیجیے جی اور دوسرا مطلب فروش مراد زوجات کیا مراد ہے سور فور عورت کو بیوی کو فراش کہتے نہیں کہتے الوالا تو فراش والے آہر آیا حدیث کے اندر نہیں آیا تو فراش کس کو کہتے ہیں بیوی کو کہ بیوی اپنے خامند کے لیے بمند لے فراش کی ہے سمجھا اب فوروشن جو ہے حضرت آپ کے پاس لکھا ہوا ہے المراد الفراش و فراش وڈا ابھی ابہ جاتا ادرو حلمانی ہے ہاں کرو مانا اور بسترے یعنی عورتیں یعنی عورتیں مرفوعات آتے ہیں اب مرفوا کا کیا مانا اونچی شان والی مرفو القدر مرفوع مرفوا مانا کیا سمجھ رہے ہو مرفوا مانا مرفوعات القدر اور بیویاں مرف کا منع مرفوعات القدر اونچی شان والی کمال نمبر اول انا انشانہ ہننا کمال نمبر دو بے شک ہم نے پیدا کیا ہوگا ہم نے ان کو پیدا کیا ہم نے ان کو ہننا ضمیر کا مرجع کیا لکھا ہے عام ہے حور و نسائے دنیا کو نہیں لکھا ہوا ہننا ضمیر کا سنو بات اوپر سمجھ لو پھر بات نہ کرنا اگر فوروشن کا پہلا مانا کرو بستر سمجھ رہے ہو تو ہننا کا مرجع جو ہے مانوی ہے کیونکہ بستر سے بستر والی سمجھی جاتی ہے بستر سے بستر والی عورت سمجھی جاتی ہے تو پھر ہننا کا مرجع عورتیں ہیں لیکن عورتوں کا ذکر مقبر میں سراہتن نہیں بلکہ ضمن ہے اور مانوی طور پر ہے اور اگر فروش سے مراد خود عورتیں لے لو تو پھر ہننا کا مرزا وہ فروش خود موجود ہے سمجھ یہ بات اگر فروش سے مراد کیا لے لو بستر تو پھر ہننا کا مرجا لفظوں میں مذکور نہیں ہے بلکہ ضمن مذکور ہے مانوی ہے یہ مرجا اور اگر فروش سے مراد خود عورتیں لے لو تو پھر ہننا کا مرجا خود فروش بن جائے گا لیکن ہننا سے مراد فقط وہ جنت والی ہورے نہیں بلکہ دنیا والی عورتیں مومنات اور آخرت والی پورے بھی ہننا پر لکھ لو عام ہے حور و نسائے دنیا کو عام ہے حور و نسائے دنیا کو عام ہے حور و نسائے دنیا کو ہے حور دنیا کو انا کا انشا نہ ہونا بے شک بنایا ہم نے ان کو <clears throat> خاص طور پر بنانا مانا اس کا یہی ہے بے شک ہم نے بنایا ان عورتوں کو خاص طور پر بنانا کیا مطلب یعنی فجالنا نہ ہونا گارا یہ تشریح ہے یعنی پس کر دیا ہم نے ان کو کنواریاں کنواریاں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دفعہ استعمال جمع کرنے کے بعد پھر وہ کنواریاں بن جائیں گی تص کر دیا ہم نے ان کو اب کارن کنواریاں اور کمال نمبر دو ہے کیا مانا ہے اور مانا محبوبہ اور بن کا مانا ہوا مجھے چپ کرو چپ کرو اور حضرت پیار دلانے والیاں کیا اچھا آگے کا ہے حرکات شمائل حسن جمال ناز انداز ان کا دلکش ہوگا اچھا اور بن پیار دلانے والیاں اطرا بن ہم عمر اطرابن کا کو مانا اطرا کے اندر تراب سے ہے مشتق ہے سمجھا قدرتی بات ہے کہ چھوٹے بچے بڑوں کے ساتھ کبھی نہیں کھیلتے ایسا نا بڑے بوڑھوں کے ساتھ بوڑھا بوڑھے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے گا جوان جوان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے گا بچہ بچے کے ساتھ کھیلے گا ایسے ہوتا نا جی تو وہ ہم عمر بچے جو ہوتے ہیں وہ مٹی میں کھیلتے ہیں زیادہ تر یہ چھوٹے چھوٹے بچے مٹی کے ساتھ زیادہ کھیلتے ہیں تو مٹی میں کھیلنے والے ہمیشہ کیا ہوتے ہیں ہم عمر ہوتے ہیں اس لیے اطرابن کا معنی کیا ہے ہم عمر اطرابن کا معنی ہم عمر لے اصحاب الجمین یہ سب کچھ ہوگا دائیں ہاتھ والوں کے لیے اللہ بجائے سلتم منل ابین سل تم منل آخری امبو ہی ہوگی پہلو سے اور امبو ہی ہوگی پچھلوں سے جی امبا صدیقین شہداء اعلی درجے کے نیک تو پہلو میں زیادہ بعد والوں میں تھوڑے لیکن اصحاب الجمین سب کے اندر بہت ہوں گے پچھلوں میں بھی بہت ہوں گے وہ اصحاب الشمال شمال ہے جماعت ثانیہ کے حالات اور بائیں ہاتھ والے ما اصحاب شمال چاہے بائیں ہاتھ والے فی سمومن بیچ گرم ہوا کے ہوں گے سمومن کا معنی گرم ہوا وہیمن اور گرم پانی میں اور سایہ ہوگا دھوئے کا سایہ کس کا ہوگا دھواں ہوگا نا زبردست کالا دھواں اٹھے تو اس کا بھی سایہ ہوتا ہے لیکن وہ دھواں کا سایہ جو ہے وہ بیکار ہے گندا سایہ ہے سایہ ہوگا دھواں کا لا دن نہیں ہوگا ٹھنڈا بار دن پہلے کا نفی نفا جسمانی نفی نفا جسمانی راحت و برودت راحت رکھو لکھ لو لکھ لو ہمت کرو ہمت کرو کوئی فکر نہیں لا بارگن کے نیچے راحت و بروجت لکھ لیا راحت و بروجت کوئی نفع نہیں دیں گے نہیں ہوگا ٹھنڈا بلا کری میں نفی نفا روحانی یعنی نہ فرحت بخش ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہ عزت والا قانون وجہ عذاب کیا لکھا ہے وجہ عذاب بے شک یہ لوگ نمبر اول حب دنیا ہے حب دنیا پہلا سبب عذاب کا حب دنیا ہے بے شک وہ لوگ تھے پہلے اس کے آخرت سے پہلے یعنی دنیا میں مترفینہ خوشحال کیا تھے مترفینا خوشحال وکان ہو جو فل رونا اچھا خوشحال ہونا تو گناہ کا سبب نہیں ہے نا اصل بات آگے آ رہی ہے کانوں کے نیچے اور خوشحالی کے غرہ میں اور خوشحالی کے غرہ میں کسی اور کے اندر نمبر دو سبب ہے اور تھے وہ اصرار کرتے تھے زد کرتے تھے اوپر گناہ بڑھے گے بڑے گناہ پر زد کرتے تھے بڑے گنا چاہے یعنی شرک کرنا وہ ہے ہاشیے پر اب شاہ اللہ اللہ اب ان عباس و مجاہد و اکرما و وضاحب و تھا و العظیم و ہو شر کو الحنف العظیم شر کو بڑے گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے وہ قانون نمبر تین انکار قیامت تیسرا جرم تیسری وجہ کی اور کہا کرتے تھے آیا جب کہ ہم مر گئے اور ہو گئے ہم مٹی اور ہڈیاں آیا بعد اس کے بے شک ہم البتہ اٹھائے جائیں گے اچھا آیا باپ دادی ہمارے پہلے جواب کیا فرما دو بے شک پہلے اور پچھلے البتہ جمع کیے ہوئے ہیں ایک وقت دن معین پر وقت دن معین پر سما ان تدلیل مجرمین ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا اس کے بعد بے شک تم جمع ہونے کے بعد اے او گمراہ ہو المقدے بونا جکھلانے والی لونا تو مجرمین البتہ کھانے والے ہو گئے درخت زبوں اور فوہت کا سمبھالے اونا کیفیت عقل کس طرح کھاؤ گے بس دھرنے والے ہو گئے تم ان سے پیٹوں کو فشارے بونا شراب مجرمین تک پینے والے ہو پل گرم پانی فشارے بونا کیفیت شرب تک پینے والے ہو پینا ہیم کا متر دیکھو ہیم کس کو کہتے ہیں حضرت ہیم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کو پیاس کی بیماری لگ جاتی ہے ہیم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کو پیاس کی بیماری لگ جاتی ہے وہ جتنا بھی پانی پیتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہر اونٹ مراد نہیں ہے ایک مخصوص بیماری ہے اونٹ کی کہ اونٹ کو لگ جاتی ہے اونٹ پانی پیتا ہے پیتا ہے پیتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا تو جس طرح اس اونٹ کا پانی سے پیٹ نہیں بھرتا تم اس طرح گرم پانی پیو آگ اللہ ہوں اور دوسرا ہیم کا منع ہوتا ہے ریت کیا مانا ہوتا ہے رمل ریت ریت پر جتنا پانی ڈالو وہ ہزم کرتی جاتی ہے سمجھا نا سی جی؟ تو جس طرح ریت کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا پانی سے تمہارا پیٹ بھی نہیں بھرے گا پیے پینے والے ہو گے تم سمجھا تھی گیا البتہ پینے والے ہو تم پینا پیاسے اونٹ کا پینا پیاسے اونٹ کا سمجھا تھی ہارا گا لوگ یہ ہے مہمانی ان کی یہ ہے مہمانی ہے یہ ہاں یہ تحکم ہے مسخری ہو رہی ہے تو تمہارے لیے مہمان تیار ہے دن جزا کے بس نحنو خلق نہ اب چار دلائل عقلی آئیں گے نحن و دلیل توحید عقلی نمبر اول اچھا اور حضرت لکھا ہوگا احداف ذات نمبر اول احداف ذات ہم انہیں پیدا کیا ہے تمہیں سمجھا احداف کا جو تم کو تسلیم ہے تم کو تسلیم ہے فلولا تو سدے کون پس کیوں نہیں تصدیق کرتے ہو تم توحید و بے ست وغیرہ کی توحید و بس وغیرہ کی کیوں نہیں تصدیق کرتے ہو تم افرائے تم ما تم نون کیفیت احداث پہلے احداث کا ذکر تھا اس کی کیفیت کا ذکر ہے آیا بس دیکھا تم نے میں خبر دو ہاں تم اس پانی کے قطرے کی جسے ٹپکاتے ہو تم عورتوں کے رحم میں جب کہتے ہو تم عورتوں کے ذہن میں آیا تم آدمی بناتے ہو اس پانی کے قطرے کو یا ہم ہیں اس کو آدمی بنانے والے تخلقون ہو ہوگا مانا